السلام علیکم آج لیکچر نمبر 21 ہے اور کچھ نیا کرنے جائیں گے ہم today we will discuss socket programming application جو آپ نے آج تک بنائی ایک کمپیوٹر پہ تھی وہیں پہ آپ کا کوڈ تھا کمپائل کرتے تھے رن کرتے تھے وہیں پہ اپلیکیشن آتی تھی یوز کرتے آئے ہوں گے آپ بہت ساری ایسی اپلیکیشن جو کہ ملٹیپل کمپیوٹرز پہ چلتی ہیں M S N chat program سب نے آلموسٹ یوز کیا ہوتا ہے جو آپ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں آگے جا کے اپنی ویب اپلیکیشن بنائیں گے وہ بھی ملٹیپل کمپیوٹرس پہ ہوں گی ایک پہ آپ کا سرور ہے تو ایک پہ کلائنٹ ہے این ٹی آر پہ جائیں گے تو کہیں پہ ڈیٹا بیس سرور ہے کہیں اپلیکیشن سرور ہے کہیں کلائنٹ ہے تو طے یہ ہوا کہ ملٹیپل ہمارے پاس سسٹمس ہیں ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں ان کے بیچ میں کمیونیکیشن ہوتی ہے اب یہ کمیونیکیشن کرانے کے لیے پروگرامنگ میں ہمارے پاس کیا چیزیں اویلیبل ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈسکس کریں گے اور آج ہم اس کا اسٹارٹ لیں گے ساکٹ پروگرامنگ میں بات ہوگی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ دو کمپیوٹرس کے بیچ میں کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں ساکٹ پروگرامنگ کی یا ساکٹ کی اگر میں آپ کو فارمل ڈیفینیشن دوں تو it's an end point to a communication channel دو کمپیوٹرز ہیں ایک کمپیوٹر اے ہے ایک کمپیوٹر بی ہے دونوں کے بیچ میں جو چینل ہے اس کا اینڈ پوائنٹ یعنی کہ کمپیوٹر اے کے اینڈ پہ جو اینڈ پوائنٹ ہے اور کمپیوٹر بی کے اینڈ پہ جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم ساکٹ کہتے ہیں دونوں کمپیوٹرز آپس میں ساکٹ کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ کو بہت ساری بکس میں ملے گی جتنا آپ ریفرنس مٹیریل اٹھائیں گے وہاں پہ ملے گی میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ساکٹ پروگرامنگ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا اور آپ دیکھیں کہ اس کانسیپٹ میں اور ایک اور کانسیپٹ جس کے ساتھ میں اس کو کمپیئر کرنے لگا ہوں کتنی سملیرٹیز ہیں جب آپ اس کانسیپٹ کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پروگرامنگ میں کوئی مشکل نہیں ہوگی مجھے یہ بتائیے کہ آج تک آپ ہارڈ ڈرائیو پہ کیسے ڈیٹا اسٹور کرتے آئے ہیں ہارڈ ڈرائیو پہ ڈیٹا ہم اسٹور کرتے آئے ہیں فائلس کے اندر آپ فائل میں ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں فائل سے ڈیٹا فائل میں سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں فائل پہ ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں وہ جا کے اسٹور ہو جاتی ہے ہارڈ ڈرائیو میں کیا ہارڈ ڈرائیو پہ اسی طرح سے ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے فائلس کی فارم میں ہارڈ ڈرائیو پہ جو جب ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے تو ہارڈ ڈرائیو روٹیٹ کرتی ہے اس کے اوپر بٹس میگنیٹک فارم میں جا کے اسٹور ہوتی ہیں اور وہاں پہ اس کے اندر سیکٹرز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹریکس ہوتی ہیں شاید شروع میں کہیں آپ نے پڑھا ہو تو ہارڈ ڈرائیو پہ تو اس طرح سے ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے کیا جب آپ فائل میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں تو کیا آپ ہارڈ ڈرائیو کو کہتے ہیں کہ بھائی روٹیٹ کرنا شروع کر دو یا کیا آپ خود سے بتاتے ہیں کہ مجھے اس سیکٹر پہ جا کے ڈیٹا سیو کرنا ہے آپ ایسا کوئی کام نہیں کرتے بلکہ آپ کہتے ہیں مجھے ڈیٹا اس فائل میں سیو کرنا ہے مجھے ڈیٹا ہیلو ڈاٹ جاوا میں سیو کرنا ہے مجھے data addresses dot P X T میں سیو کرنا ہے تو فائل میں جب آپ ڈیٹا سیو کرتے ہیں وہ جا کے ہارڈ ڈرائیو پہ سیو ہو جاتا ہے تو فائل کیا ہوئی فائل ہوئی ہارڈ ڈرائیو کی ایبسٹریکشن فائل آپ کو ہارڈ ڈرائیو کی کمپلیکسٹی سے اس سے بچا لیتی ہے یا آپ کے سامنے سے ہٹا دیتی ہے اور فائل پہ آپ ڈیٹا جب سیو کرتے ہیں یا فائل سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں تو پیچھے انڈر لائن بہت سارا کام ہو جاتا ہے تو فائل ٹھہری ہارڈ ڈرائیو کی ایبسٹریکشن اسی طرح جب ہم ساکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ساکٹ کے لائے گی نیٹورک کی ایبسٹریکشن جب آپ نے ہارڈ ڈرائیو پہ ڈیٹا بھیجنا تھا آپ نے ڈیٹا بھیجا فائل کو وہ ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو پہ سیو ہو گیا بالکل اسی طرح نیٹ ورک کی کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے نیٹورک میں جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس طریقے سے ڈیٹا جاتا ہے اسٹریم یا ڈیٹا بائٹس میں بٹس میں کنورٹ ہو کے ہارڈ ویئر کے تھرو جاتا ہے جو بھی پروسیسنگ انوالو ہوتی ہے آپ کو وہ آپ سے ہائڈ کرنے کے لیے آپ کو چیزیں سمپل کرنے کے لیے سمپل سولوشن پرووائڈ کرنے کے لیے ساکٹ انوینٹ کی گئی برکلے میں انوینٹ ہوئی تھی ساکٹ اس کا کانسیپٹ بیسیکلی آیا تھا اس کے بعد یہ بہت پاپولر ہوگی تو ساکٹ کیا ہے جس طرح فائل جو ہے یہ ہارڈ ڈرائیو کی ابسٹریکشن ہے ساکٹ ہمارے نیٹ ورک کی ابسٹریکشن ہے آپ نے ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو میں بھیجنا ہو آپ ڈیٹا بھیجتے ہیں فائل کو ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو پہ رائٹ ہو جاتا ہے آپ نے ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو سے ریڈ کرنا ہو آپ ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں فائل سے ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو سے ریڈ ہو جاتا ہے سملرلی اگر آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہو کسی دوسرے کمپیوٹر کو جو نیٹ ورک پہ ہے تو آپ ڈیٹا بھیجیں گے ایک ساکٹ کو وہ ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کو چلا جائے گا آپ نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے کسی اور کمپیوٹر سے جو نیٹ ورک پہ ہے آپ ساکٹ سے ڈیٹا ریڈ کریں گے جو کہ اس کمپیوٹر سے اٹیچ ہے تو ساکٹ بالکل اسی طرح سے نیٹورک کی کمپلیکسٹیز آپ سے ہٹا لیتی ہے آپ سے چھپا لیتی ہے جس طرح سے فائل ہارڈ ڈرائیو کی کمپلیکسٹیز ہارڈ ڈرائیو کی جو پرابلمس ہیں اس سے آپ کو بچا کے رکھتی ہے تو یہ میں دوبارہ یہاں پہ ری آئیٹریٹ کروں گا یہ sentence that socket is an abstraction of the network similar to the way hard drive is an file is an abstraction of your hard drive اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ساکٹ اور فائل جو ہے یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں فائل سمپلی کیا کرتی ہے کہ فائل پہ ڈیٹا بیس ہے تو ہارڈ ڈرائیو میں چلا جاتا ہے ساکٹ پہ ڈیٹا بھیجتا ہوں تو نیٹ ورک پہ چلا جاتا ہے دوسرے کمپیوٹر کو چلا جاتا ہے اب کیا کروں کہ ساکٹ کو ڈیٹا پہنچ جائے میرے پروگرام سے آپ تو ایک جاوا کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے ڈیٹا بھیجنا بھی ہے ڈیٹا ریسیو بھی کرنا ہے تو میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا ڈیٹا میرے پروگرام سے پہنچ جائے ساکٹ تک یا ساکٹ سے ڈیٹا ریڈ کر کے آ جائے میرے پروگرام تک یہاں پہ دوبارہ میرا کوشچن ہے کہ آپ مجھے بتائیے فائل سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا فائل میں نے کہا تھا نیٹورک کے اوپر ایک نوڈ ہے یہ آپ کا پروگرام ہے دونوں کے بیچ میں آپ نے ایک لنک اسٹیبلش کیا تھا ایک چینل اسٹیبلش کیا تھا ایک راستہ اسٹیبلش کیا تھا وہ چینل یا وہ لنک یا وہ راستہ جو تھا وہ کہلاتی تھی اسٹریم تو اسٹریم میں سے ڈیٹا فلو کرتا تھا اگر آپ نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے فائل سے ڈیٹا اسٹریم میں فلو کر کے آپ کے پروگرام تک پہنچ جاتا تھا اگر آپ نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے فائل میں تو آپ کے پروگرام سے ڈیٹا اسٹریم میں سے ہوتا ہوا فائل تک پہنچ جاتا تھا ساکٹ کے ساتھ بھی یہی کام کریں گے فائل کیا ہے فائل ہارڈ ڈرائیو کی ابسٹریکشن ہے ساکٹ کیا ہے نیٹورک کی ابسٹریکشن ہے فائل کو ڈیٹا بھیجوں گا ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا چلا جائے گا ساکٹ کو ڈیٹا بھیجوں گا نیٹورک پہ ڈیٹا چلا جائے گا تو اپنے پروگرام سے ساکٹ تک کیسے ڈیٹا بھیجوں یہ میرا پروگرام ہے یہ میری ساکٹ ہے بیچ میں لنک اسٹیبلش کر کے ہر ساکٹ کے ساتھ ایک ان پٹ یا آؤٹ پٹ اسٹریم ہوتی ہے جس کو یوز کر کے میں ساکٹ کو ڈیٹا دے بھی سکتا ہوں اور ساکٹ سے ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتا ہوں تھوڑے سے جو میں نے باتیں کی وہ اس وقت اسکرین پہ ایک پوائنٹس کی فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہیں سلائڈ پہ میں آپ کے لیے ریئٹریٹ کر دیتا ہوں socket is an end point to to a way communication link between two programs running on the network یعنی کہ ایک پروگرام آپ کا مشین اے پہ چل رہا ہے دوسرا مشین بی پہ چل رہا ہے تو ان کے بیچ میں جو کمیونیکیشن لنک ہے ساکٹ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے بالکل ایسی ہے جیسے آپ کے اور آپ کے دوست کے گھر کے بیچ میں ایک روڈ ہے تو آپ کا گیٹ آپ کا اینڈ پوائنٹ ہے اس کے گھر کا گیٹ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے تو اسی طرح ساکٹ بھی پروگرام کے اینڈ پوائنٹ ہے کمیونیکیشن لنک کا socket is a bi direction communication channel bidirectional کی جب بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ساکٹ سے ڈیٹا جا بھی سکتا ہے ساکٹ سے ڈیٹا ریسیو بھی ہو سکتا ہے socket is bound to a port number یہاں پہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں آپ کو کہ پورٹس جو ہوتی ہیں ہمارے سسٹم میں ڈفرینٹ پورٹس ہوتی ہیں ان کو ہم یوز کر کے ڈیٹا بھیجتے ہیں ریسیو کرتے ہیں اپنے ہارڈ ویئر پورٹس دیکھی ہوں گی جو کہ سسٹم کے پچھلی سائڈ پہ آپ کے لگی ہوتی ہیں سی پی یو کے ہمارے پاس کسی طرح میموری پہ پورٹس میپ ہوئی ہوتی ہیں ان پورٹس کو آپ یوز کر کے ڈیٹا بھیج بھی سکتے ہیں اور ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتے ہیں پورٹس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی اور پورٹس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ساکٹ کے بارے میں ری پہ کر لیں کہ socket is is an an of of the the to way file your hard drive جیسے کہ ابھی میں نے بات کی جیسے فائل ہارڈ ڈرائیو کی ڈیٹیلس کو آپ سے چھپا لیتی ہے نیٹ نیٹورک کی ڈیٹیلس کو آپ سے چھپا لیتی ہے your store and receive data through files from hard drive without knowing the actual dynamics of the hard drive Similarly, you send and receive data to and from network through socket without actually going into underlying mechanics. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جیسے ہم فائل میں ڈیٹا جب لکھتے ہیں یا فائل سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ادر ہارڈ ڈرائیو میں کیا ہو رہا ہے سملرلی جب آپ ساکٹ کو ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ نیٹورک پہ بھیج دیتی ہے اور وہ جو نیٹورک کی کمپلیکسٹی ہے وہ آپ سے ہائڈ ہو جاتی ہے you read or write data from a file using stream similarly you read or write data from a socket جو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ہے ورک پہ دوسرے کمپیوٹر کو دوسرا کمپیوٹر اپنی ساکٹ سے وہ ڈیٹا ریسیو کرتا ہے اور ساکٹ سے ڈیٹا اس کے پروگرام تک جو وہاں پہ رن ہو رہا ہوتا ہے اسٹریم کے تھرو چلا جاتا ہے تو بالکل جیسے فائل آپ کے سامنے ہے یہاں پہ کہ جیسے ہم نے ہارڈ ڈرائیو پہ ڈیٹا بھیجنا ہو تو فائل کو ڈیٹا بھیجتے ہیں اور وہ ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو پہ چلا جاتا ہے سملرلی اگر ہم نے نیٹ ورک پہ ڈیٹا بھیجنا ہو تو ڈیٹا جو ہے وہ ہم ساکٹ کو بھیج دیں گے اور وہ ڈیٹا آگے چلا جائے گا so the next thing is what is a port port is a transport address to which process can listen for connection request آپ نے جب بھی دو کمپیوٹر کے بیچ میں کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ پورٹس کے تھرو ہوتی ہے اور پورٹ ایک ایسا ٹرانسپورٹ ایڈریس ہوتا ہے ایک ایسا ایڈریس ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر کا کہ جہاں سے آگے آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے یا آپ کا کمپیوٹر لسن کر سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی نے اس کو ریکویسٹ بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ports are local to host there are sixty four K T C P and sixty four K U D P ports there are well known ports which are below one zero two four and these ports are use for standard services F T P on port number twenty one HTTP runs on port number 80, telnet runs on port number 23. تو یہاں پہ جب میں نے پورٹس کی بات کی تو میں نے کہا کہ پورٹس کو ہے ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بھیجنے کے لیے پورٹ ایک طرح کا ہمارے پاس ایڈریس ہوتا ہے اس ایڈریس پہ آپ ان کمنگ ریکویسٹ کے لیے لسن بھی کر سکتے ہیں اس ایڈریس سے آپ ڈیٹا بھیج بھی سکتے ہیں بیچ میں میں نے ٹی سی پی اور یو ڈی پی کی بات کی آئی ایم شیور کہ کچھ نیٹ ورکس کے کورس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ٹی سی پی اور یو ڈی پی کیا ہے ٹی سی پی اور یو ڈی پی دو ڈفرینٹ پروٹوکولس ہیں جن کو یوز کر کے ہم ڈیٹا بھیج سکتے ہیں ٹی سی پی پروٹوکول جو ہوتا ہے یہ ریلائبل ہے کنیکشن اورینٹیڈ ہے جب آپ ٹی سی پی کے تھرو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں دو کمپیوٹرز کے بیچ میں تو کنیکشن اسٹیبلش رہتا ہے اور جب تک دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا ٹی سی پی اس کو کنٹینیوسلی سینڈ کرتا رہتا ہے جب تک اکنالجمنٹ ریسیو نہیں ہوتی as compare to U D P U D P جو ہے یہ کنیکشن لیس پروٹوکول ہے آپ ڈیٹا بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس ڈیٹا کو بھول جاتے ہیں اگلا کمپیوٹر ریسیو کر لے ویل اینڈ گڈ نہیں ریسیو کرے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا جیسے ہمارا میل سسٹم ہوتا ہے تو ویسے ہمارا یو ڈی پی ہے ٹی سی پی کے یوز کریں یا یو ڈی پی کو یوز کریں ڈیٹا جب آپ بھیجیں گے تو وہ کسی ایڈریس کے تھرو کسی پورٹ کے تھرو بھیجیں گے ہمارے سسٹم میں ٹی سی پی پروٹوکول کے لیے بھی پورٹس ہوتی ہیں یو ڈی پی پروٹوکول کے لیے بھی پورٹس ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹی سی پروٹوکول کی اور یو ڈی پی پروٹوکول کی پورٹس کی تو ہمارا سسٹم کافی زیادہ ان کے لیے پورٹس ریزرو رکھتا ہے ہمارے پاس generally sixty four K ports ہوتی ہیں ٹی سی پی پروٹوکول کے لیے similarly sixty four K port ports ہوتی ہیں یو ڈی پی پروٹوکول کے لیے یعنی کہ میں simultaneously theoretically speaking one twenty eight K connections open کر سکتا ہوں جو کہ جرنلی جب اگر آپ اتنے کنیکشنز اوپن کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور شاید کام ہی نہ کرے تھوریٹیکلی اسپیکنگ میں اتنے کنیکشنس ڈفرینٹ پورٹس پہ اوپن کر سکتا ہوں اور ان کے تھرو کمیونیکیشن کر سکتا ہوں یہاں پہ ایک اور بات بھی ہوئی تھی کہ فرسٹ ون کے پورٹس جو ہیں these are known as well known ports یہ ویل نون پورٹس اس لیے کراتے ہیں کہ اس پہ ہمارے ڈفرینٹ ایسے سروس چل رہے ہوتے ہیں ایسی سروسز چل رہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہے کہ اس پورٹ کے اوپر چلیں گی جیسے کہ اگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ H T T P protocol جو کہ ہم ویب پیجز کے لیے یوز کرتے ہیں جس پہ آپ کی ساری یہ ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ آپ ریسیو کرتے ہیں آپ اپنے براؤزر سے جب ریکویسٹ کرتے ہیں کسی ویب پیج کے لیے تو وہ ایچ ٹی پی پروٹوکول کے تھرو ہوتی ہے وہ پورٹ نمبر ایٹی پہ جنرلی اس کے سرورز چل رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے جب آپ براؤزر کے اوپر کوئی ایڈریس لکھتے ہیں H T T P slash slash W W W dot Google dot com تو آپ پورٹ نمبر کیوں نہیں بتاتے پورٹ نمبر اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کا براؤزر ڈائریکٹ جا کے اس ایڈریس پہ پورٹ نمبر ایٹی کو ہٹ کرتا ہے کیونکہ اٹس این انڈرسٹینڈنگ کہ جب بھی ایچ ٹی پی پروٹوکول چلے گا تو وہ پورٹ نمبر ایٹی پہ چل رہا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورٹ ایٹی پہ چلے یا کہیں اور چل نہیں سکتا لیکن کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور لوگ اسی پورٹ پہ سرچ کرتے ہیں ایچ ٹی پی پروٹوکول کو سملرلی ہمارے پاس اور بھی ویل نون پورٹس ہیں جیسے ایف ٹی پی کی بات ہوئی ایس ایم ٹی پی ہے ٹیل نیٹ ہے یہ ساری ویل نون پورٹس ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اس پورٹ کے اوپر یہ اسپیسیفک کام ہو رہا ہوگا اس کے اوپر جو ون کے سے اوپر آ جائیں تو بہت ساری اور اویلیبل پورٹس ہیں جن میں سے آپ کسی پورٹ کو بھی اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ زیرو سے لے کے ون کے تک پورٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی کمیونیکیشن کے لیے لیکن جرنلی لائنکس وغیرہ بیس سسٹمس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو رائٹس یا روٹ اکاؤنٹ چاہیے ہوگا ونڈوز میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کمپیوٹرس کے بیچ میں جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو ہمارا کیا ماڈل یوز ہوتا ہے کمیونیکیشن کا جنرلی جب بھی دو کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے تو یہ ریکویسٹ رسپانس ماڈل ہوتا ہے ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو ریکویسٹ بھیجتا ہے کمیونیکیشن کی دوسرا کمپیوٹر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ریٹرن میں ایک رسپانس واپس کرتا ہے تو ریکویسٹ رسپانس ماڈل ہوتا ہے جو ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے وہ سرور ہوتا ہے اور اکثر یہ رولز آپس میں انٹرچینج بھی ہو سکتے ہیں کہ کلائنٹ سرور کا رول پلے کرنا شروع کر دے اور سرور کلائنٹ کا رول پلے کرنا شروع کر دیں لیکن بیسک ماڈل یہ ریکویسٹ اور رسپانس کا ہی ہوتا ہے تو ریکویسٹ ریسپانس ماڈل کو ہم بھی یہاں پہ یوز کریں گے اپنے پاس اور ہم ایک بنائیں گے کلائنٹ ایک بنائیں گے سرور ان کے بیچ میں کمیونیکیشن کروائیں گے یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ سے یہ ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم جاوا کے اندر جب ساکٹ پروگرامنگ کریں گے تو کس طرح سے ہم کلائنٹ اور سرور کو اسٹیبلش کریں گے اور کس طرح سے آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے تھوڑی سی ریائٹریشن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بتائیں کہ ساکٹ کیا ہے ساکٹ ایسی ہے جیسے فائل ہے جب بھی ساکٹ کا کوئی آپ سے پوچھے آپ فائل کو اپنے ذہن میں لے آئیں کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے ساکٹ پہ کیا کرنا ہے نیٹ ورک پہ ڈیٹا بھیجنا ہے تو ساکٹ کو بھیج دوں گا ہارڈ ڈرائیو پہ ڈیٹا بھیجنا ہے فائل کو بھیج دوں گا فائل پہ ڈیٹا بھیجنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اپنے پروگرام سے فائل تک ایک چینل بنانا پڑے گا یعنی کہ فائل کے ساتھ ایک اسٹریم اوپن کرنی پڑے گی نیٹ ورک پہ ڈیٹا بھیجنے کے لیے ساکٹ تک کیا کرنا پڑے گا ساکٹ کے ساتھ ایک اپنے پروگرام کا چینل بنانا پڑے گا یعنی کہ اپنے پروگرام سے ساکٹ تک ایک اسٹریم اوپن کرنی پڑے گی سو ہم کریں گے یہ کہ جب بھی ساکٹ پروگرامنگ کریں گے ساکٹ کو ویسی ٹویٹ کریں گے جیسے فائل ہے ہم ڈیٹا ساکٹ کو بھیجیں گے ساکٹ آگے ڈیٹا خود ہی ہمارے ریکوائرڈ کمپیوٹر تک بھیج دے گی جو نیٹورک کے اوپر ہوگا ساکٹ تک ڈیٹا ہم کس طرح سے بھیجیں گے ساکٹ تک ڈیٹا ہم بھیجیں گے اسٹریم کے تھرو اسٹریم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ڈیٹا چینل ہوتی ہے جو کہ ہمارے پروگرام سے ڈیٹا لے کے ساکٹ کو پہنچا دے گی یا اگر ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے تو ساکٹ سے ڈیٹا لے کے ہمارے پروگرام تک لے آئے گی تو ساکٹ اوپن کریں گے اس کمپیوٹر کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور اپنی ساکٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اسٹریم اوپن کر لے گا اب سمپل کلائنٹ ایک بنائیں گے ایک سمپل سرور بنائیں گے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میکنیزم کیا ہوتا ہے ساکٹ اوپن کرنے کا کس طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے دو جاوا پروگرامس کے بیچ میں جو کہ ساکٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت ایک کلائنٹ یہ ایک جاوا کا پروگرام ہے جو کہ ایکٹ کر رہا ہے ایک ایز اے کلائنٹ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے جاوا کا پروگرام جو کہ ایک دوسری مشین پہ رن ہو رہا ہے اور یہ ایکٹ کر رہا ہے ایز اے سرور اب اس کلائنٹ نے ہمارے سرور کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے ہوتا یہ ہے کہ سرور پروگرامز ہر وقت لسن کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انکمنگ ریکویسٹ کے لیے تو سرور پروگرامز کے پاس ایک اسپیشل ٹائپ کی ساکٹ ہوتی ہے جس کو سرور ساکٹ کہا جاتا ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارا سرور پروگرام تھا اس کے پاس ایک اسپیشل ٹائپ کی ساکٹ اویلیبل ہے جس کو سرور ساکٹ کہا گیا ہے یہاں پہ اور سرور ساکٹ کو یوز کر کے ہمارا پروگرام کنٹینیوسلی لسن کر رہا ہوتا ہے ان کمنگ ریکویسٹ کے لیے یہ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے ہوٹل کے اندر ہوٹل کے اندر یا ہاسپٹل کے اندر ہمارا ریسیپشنسٹ ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی کام ہے تو آپ جا کے اس ریسیپشنسٹ سے پوچھتے ہیں اور وہ ریسیپشنسٹ آپ کو آگے گائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے یا آپ اپنے کالج جاتے ہیں اپنی یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کوئی آپ کا ریسیپشن آفس ہوتا ہے آپ نے کسی ٹیچر سے ملنا ہو کسی سے بات کرنی ہو تو آپ ریسیپشن آفس میں جا کے بتاتے ہیں اور وہ آپ کو آگے گائڈ کر دیتے ہیں تو سرور ساکٹ کی بالکل یہی انالوجی ہے کہ سرور ساکٹ ایک اسپیشل ٹائپ کی ساکٹ ہوتی ہے جو کہ ہر وقت لسن کر رہی ہوتی ہے ان کمنگ ریکویسٹ کے لیے یا ہر وقت اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی اسے کنیکٹ کرے اور کام آگے چلے اب کلائنٹ نے اس سرور کو کمیونیکیشن کی ریکویسٹ بھیجنی ہے تو کلائنٹ کے اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک ساکٹ اوپن کریں گے یہاں پہ میں دوبارہ ڈفرینشیٹ کر دوں کہ سرور ساکٹ اور یہ جو کلائنٹ سائٹ پہ ساکٹ اوپن ہوئی ہے ان دونوں میں ڈفرینس ہے سرور ساکٹ ایک اسپیشل ٹائپ کی ساکٹ ہے جو کہ سارا وقت لسن کر رہی ہوتی ہے ان کمنگ ریکویسٹ کے لیے جو کلائنٹ سائٹ پہ ساکٹ ہے یہ ایک آرڈنری ساکٹ ہے جو کہ ہم کمیونیکیشن کے پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ اسے کمیونیکیشن ساکٹ بھی بلا سکتے ہیں تو کلائنٹ نے اب کیونکہ سرور سے کانٹیکٹ کرنا ہے سرور سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے کمیونیکیشن کے لیے تو کلائنٹ اینڈ پہ ایک ساکٹ اوپن ہوگی یہاں پہ ذرا گیس کر کے بتائیے کہ اس ساکٹ کو کیا بتانا پڑے گا آپ نے جب فائل سیو کرنی ہوتی ہے تو فائل آپ کو کیا بتانا پڑتا ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے فائل کا نام اور آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کو کس ایڈریس پہ سیو کرنا ہے کس ڈرائیو میں سیو کرنا ہے سملرلی جب کلائنٹ اپنے اینڈ پہ ساکٹ اوپن کر رہا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا سرور کا نام کہ سرور کس مشین پہ ہے کس یو آر ایل پہ ہے سرور کا کیا آئی پی ایڈریس ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سرور ساکٹ کس پورٹ پہ چل رہی ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم جب بھی آپ سرور کو کنیکٹ کریں گے آپ ہمیشہ سرور ساکٹ کو کنیکٹ کریں گے اس کے بعد آگے پروسیس شروع ہوگا تو لیجیے ہمارے نیکسٹ اسٹیپ میں ہماری کلائنٹ کی ساکٹ نے سرور ساکٹ کو ایک ریکویسٹ بھیجی اب جیسے ہی سرور ساکٹ کسی ان کمنگ کنیکشن کی ریکویسٹ سنتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے پاس ایک کمیونیکیشن ساکٹ بنا لیتی ہے یہ کمیونیکیشن ساکٹ اس لیے بنائی ہے کہ سرور ساکٹ کا اسپیسیفک پرپز ہے سرور ساکٹ کمیونیکیشن کرنے کے کام نہیں آ رہی صرف ان کمنگ ریکویسٹ کو لسن کرنے کے کام آ رہی ہے تو سرور ساکٹ اپنے پاس ایک کمیونیکیشن ساکٹ بنائے گی بالکل ویسی ہی جیسے کہ کلائنٹ کے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ کلائنٹ کی ساکٹ اور سرور کی ساکٹ پھر آپس میں کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اسٹیپس میں دوبارہ سے ریئٹریٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک سرور ہوگا اور سرور کے اوپر کوئی سرور ساکٹ ہوگی سرور ساکٹ ہر وقت لسن کر رہی ہوگی ان کمنگ ریکویسٹ کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کلائنٹ ہوگا کلائنٹ کے اوپر ہم ایک کمیونیکیشن ساکٹ اوپن کریں گے جو کہ کانٹیکٹ کرے گی سرور کو جب یہ ہماری ہمارا کلائنٹ سرور کو کانٹیکٹ کرے گا تو سرور اپنے پاس ایک کمیونیکیشن ساکٹ کریٹ کرے گا اور کلائنٹ کی ریکویسٹ کو اس کمیونیکیشن ساکٹ کے ساتھ تھرو کر دے گا اس کے بعد جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں وہ ان دو ساکٹس کے بیچ میں ہوگی جو ایز اے کمیونیکیشن ساکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں اس اسکرین کے اوپر اس اینیمیشن میں اس کے اندر اور اس کے بعد ہماری ساکٹس کے بیچ میں کمیونیکیشن ہوتی رہے گی کلائنٹ نے دونوں کے اوپر جو ہمارے جاوا کے رہے جو چل رہے ہیں وہ ان ساکٹ سے کیسے بات چیت کریں گے ان ساکٹ کو کیسے ڈیٹا بھیجیں گے وہ بھیجیں گے تھرو اسٹریم سو جاوا کا پروگرام اپنا ڈیٹا کلائنٹ اینڈ پہ بھیجے گا ساکٹ کو تھرو اسٹریم وہ ساکٹ آگے اس ڈیٹا کو خود بخود بھیج دے گی سرور کے اینڈ کے اوپر سرور کی جو کمیونیکیشن ساکٹ ہے وہ اس کو ریسیو کرے گی اس ڈیٹا کو اور اسٹریم کے تھرو پہنچا دے گی سرور پہ رن ہونے والے پروگرام تک اس دوران اگر کوئی اور کلائنٹ اس سرور سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سرور ساکٹ کو کانٹیکٹ کرے گا اور اگر یہ سرور ساکٹ یا ہم نے اس طرح سے پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ ہم ملٹیپل کنیکشنس کو سائملٹینیسلی سرو کر سکتے ہیں تو یہ سرور ساکٹ ایک اور کمیونیکیشن ساکٹ بنائے گی اور یہ دوسرے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی اسکرین پہ جو سائڈ ڈائگرام نظر آ رہی ہے وہ اس سینیریو کو ڈپیکٹ کرتی ہے یہ جو ہمارا سرور جیسے میں نے ابھی بات کی کہ یہ ملٹیپل کلائنٹس کو سرو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ ایسے یہ ہم اچیو کریں گے تھرو ملٹی تھریڈنگ جو کہ ہم نیکسٹ لیکچرس میں دیکھیں گے کہ ملٹی تھریڈنگ کیسے کی جاتی ہے تو سرور ساکٹ ایک کلائنٹ کو تو سرو کر ہی رہی ہے ایک کلائنٹ کے لیے وہ کمیونیکیشن ساکٹ بنا دیتی ہے اسی دوران اگر دوسری ریکویسٹ آ جائے تو پھر اگر ہمارا پروگرام ملٹی تھریڈڈ ہے تو دوسرے کلائنٹ کے ساتھ بھی سائملٹینیس کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی اگر ہمارا پروگرام ملٹی تھریڈڈ نہیں ہے تو دوسرا کلائنٹ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ ساکٹ اپنے آپ کو سرور کے پاس مزید کمیونیکیشن کی ساکٹ کی دوبارہ سے آپشن آ نہیں جاتی اس ساری چیز کو اب دیکھیں گے پروگرام میں تو ابھی جو ہم نے ساری اینیمیشن دیکھی ہے اس نے ہمیں انڈیکیٹ کیا ہے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم دو کمپیوٹرس کے بیچ میں کمیونیکیٹ کریں گے اینیمیشن میں آپ نے دیکھا ہے اس کی کوڈنگ ابھی ہم دیکھتے ہیں کوڈنگ سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا اسٹیپس ہیں جن کو ہم کوڈنگ میں یوز کریں گے اور یہ سارا کام یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا جو بھی ہم نے آپ کو اسکرین پہ اینیمیشن کی فارم میں دکھایا ہے یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم جو ساکٹ استعمال کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ وہ ہے ٹی سی پی ساکٹ ہم جو کنیکشن کا پروسیجر یوز کریں گے وہ کنیکشن اورینٹیڈ پروٹوکول ہے ہمارا ٹی سی پی جو کہ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہوں گے ٹی سی پی پروٹوکول ہی کیوں یوز کر رہے ہیں اور یو ڈی پی کیوں نہیں یوز کر رہے تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ساکٹس دونوں کی ایک ہی طرح سے بنیں گی صرف یہ کہ اس میں ہمیں ایک پیکٹ بنانا پڑے گا ڈیٹاگرام بنانی پڑے گی اور وہ بھیج دیں گے اور یہاں پہ ہم ڈائریکٹ اس کو اسٹریم کے تھرو بھیج دیں گے تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بالکل ایک ہی طریقے سے دونوں بنائی جاتی ہیں چلتی ہیں آپ کے ریفرنس کے لیے ہم ٹی سی پی یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں بکس میں یا اور ریفرنس مٹیریل میں ٹیٹوریلس میں آپ کو یو ڈی پی کا ریفرنس بھی مل جائے گا تو ساکٹ پروگرامنگ کیسے کرتے ہیں کلائنٹ کیسے بناتے ہیں اور اس کلائنٹ کو بنانے کے ریکوائرڈ اسٹیپس کیا ہیں ان پہ بات کرتے ہیں so what are the different steps to make simple client step one is that be import required package جب آپ نے ساکٹ پروگرامنگ کرنی ہے تو آپ کو جو پیکج چاہیے از جاوا ڈاٹ نیٹ جاوا کا ایک پیکج ہے نیٹ اور اس کے اندر یہ ساری ساکٹ پروگرامنگ کی آپ کو چیزیں ملیں گی کیونکہ اس کے اندر ہم اسٹریمس وغیرہ کا بھی استعمال کر رہے ہیں اس لیے ساتھ جاوا ڈاٹ آئی او بھی آپ امپورٹ کریں گے جب آپ کے پاس پیکج آپ امپورٹ کر لیں گے تو آپ کا پروگرام اسٹارٹ ہو جائے گا پروگرام کے اندر آپ کنیکشن اوپن کریں گے سرور کے ساتھ کنیکشن جب اوپن کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک ساکٹ آ جائے گی that will be your communication socket اور اس ساکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ آئی او اسٹریمس لیں گے ان آئی او اسٹریمس کو یوز کر کے you send and receive message اور اس کے بعد اپنی ساکٹ کو کلوز کر دیں گے یہ بالکل اسی طرح اگر آپ ان اسٹیپس کو میپ کریں تو اگر آپ نے فائل میں ڈیٹا سیو کرنا ہے یا فائل کو ڈیٹا بھیجنا ہے تو آپ فائل ایک اوپن کرتے ہیں فائل کے ساتھ اسٹریمس اٹیچ کرتے ہیں فائل میں ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں فائل کو ان اسٹریمس کو کلوز کر دیتے ہیں تو یہ ایگزیکٹلی exactly وہی کام ہو رہا ہے سو لیٹ سی کہ ان اسٹیپس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کیا ہے اسٹیپ ون جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ it is step of importing the required packages so we will import Java dot net dot star and Java dot I O dot star different constructor available ہیں جو ہم نے یہاں پہ کنسٹرکٹر یوز کیا ہے first parameter is the address of your server کیونکہ اس آپ کی کلائنٹ سائٹ کی ساکٹ نے جیسے آپ نے پچھلے اینیمیشن میں دیکھا تھا اس نے کانٹیکٹ کرنا ہے سرور کے ساتھ سرور ساکٹ کے ساتھ انیشلی تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کے سرور کا آئی پی ایڈریس ہونا چاہیے اگر آپ ایک ہی کمپیوٹر پہ یہ پروگرام دونوں سرور بھی اپنا بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں کلائنٹ بھی بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوکل ہوسٹ پاس کر سکتے ہیں otherwise you have to pass the I P address of your server اگر آپ لیب کے انوائرمنٹ میں یہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی بھی اپنے مشین کا آئی پی ایڈریس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈاس پرونٹ پہ کمانڈ ٹائپ کریں آئی پی کنفیگ کی تو وہاں پہ آپ کو اس کا آئی پی ایڈریس مل جائے گا سو یہاں پہ ہم لیتے ہیں دونوں پیرامیٹر میں سے پہلا پیرامیٹر کو as a I P address of the server and the second parameter indicate support on which your server server socket is running. So the the the the first parameter indicates IP address of and Very similar to the way جیسے ہم فائل اوپن کرتے ہیں فائل کو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ فائل کا نام کیا اور فائل کس ایڈریس سے اوپن کرنی ہے تو یہاں پہ ایڈریس جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر کا ہے اور پورٹ جو وہ بھی ایڈریس کا پارٹ ہے جس پہ ہمیں انڈیکیشن مل رہی ہے کہ سرور ساکٹ کہاں پہ رن کر رہی ہے step three is to connect stream with the socket so you can deliver data to the socket and you can receive data from the socket یاد رکھیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ساکٹ تک ڈیٹا بھیجتا ہے ساکٹ آگے یہ ڈیٹا خود ہی سرور تک پہنچا دیتی ہے تو ہمیں ساکٹ کے ساتھ اپنی اسٹریم اوپن کرنی ہے ساکٹ کو ڈیٹا بھیجیں گے اور ساکٹ سے ڈیٹا ریسیو کریں گے اگر ساکٹ سے ڈیٹا ریسیو کرنا ہے دین ان پٹ اسٹریم ول کم ان ٹو پلے اور اگر ساکٹ کو ڈیٹا بھیجنا ہے then output stream will come into play let's see کہ یہ دونوں کام کیسے کرتے ہیں فائل کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فائل کے اوپر گئے تھے فائل ریڈر اور اس کے اوپر لگا دیا تھا بفرڈ ریڈر ریڈرس اور اسٹریمس کے بیچ میں میں نے آپ کو ڈسٹنکشن بتائی تھی کہ دونوں ہی اسٹریمس ہوتی ہیں لیکن اسٹریم جو ہوتی ہے وہ بائٹ کی فارم میں ڈیٹا کو لے کر جاتی ہے ریڈر رائٹر جو ہوتے ہیں کریکٹرز کی فارم میں ڈیٹا کو لے کے جاتے ہیں دونوں ڈیٹا بھیجنے کے طریقے دونوں جو چینلس ہیں وہ ڈیٹا کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں ایک جو تھوڑا سا یہاں پہ آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ فائل کے ساتھ ہم اسٹریم خود اٹیچ کرتے تھے فائل کا نام دیتے تھے اور لکھتے تھے file reader equals new file reader اس میں فائل کا نام دے دیتے تھے تو تھوڑا سا جو ڈفرنس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساکٹ کے ساتھ جب ہم نے اسٹریم گیٹ کرنی ہے تو ساکٹ کا ایک گیٹر ہے ساکٹ کے ساتھ آلریڈی ان پٹ اسٹریم بھی اٹیچ ہوئی ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ اسٹریم بھی اٹیچ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور دو گیٹرس کے تھرو ہم یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریم کو ریٹریو کر سکتے ہیں سو ایس یہاں پہ ہماری ساکٹ ہے اور S dot get input stream وہ اسٹریم ہمیں ریٹرن کر دے گی جو کہ ساکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے کیونکہ یہ ان پٹ اسٹریم ریٹرن کر رہی ہے اس لیے ہم نے اس کو ان پٹ اسٹریم ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے بفر ریڈر سے آپ نے ڈیٹا پڑھنا سیکھا تھا فائل سے اور بفر ریڈر میں ہمیں یاد ہے کہ ایک ریڈ لائن کا میتھڈ تھا جو کہ ڈیٹا کو لائن بائی لائن پڑھ کے دے دیتا تھا یہاں پہ تھوڑی سا ایک ٹریک ہے جو کہ یہاں پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ بفرڈ ریڈر میں نے لگانا ہے ایک اسٹریم کے اوپر اسٹریم آپ کو پتا ہے بائٹ اورینٹیڈ ہے جبکہ ریڈر جو ہے دیٹ از کریکٹر اورینٹیڈ تو اسٹریم کو جب میں نے کنورٹ کرنا ہے ریڈر میں تو مجھے بفر ریڈر میں ایسا کنسٹرکٹر چاہیے جو کہ اسٹریم کو ایکسپٹ کرے اور آگے کام چل پڑے انفارچونیٹلی بفر ڈیڈر میں ایسا کوئی کنسٹرکٹر نہیں ہے تو اس لیے مجھے ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیپ کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے input stream reader I S R to new input stream reader اور اس کو میں نے وہ جو ساکٹ سے ان پٹ اسٹریم آئی ایس لی تھی وہ یہاں پہ دے دی ان پٹ اسٹریم ریڈر کا اگر آپ نام دیکھیں تو اس میں دو ورڈز آ رہے ہیں اسٹریم بھی آ رہا ہے ریڈر بھی آ رہا ہے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ایک طرح کا برج ہے جو کہ ایک اسٹریم کو کنورٹ کر دیتا ہے کریکٹر اورینٹیڈ ریڈر میں تو ہم نے بائٹ اسٹریم کو کنورٹ کر لیا ریڈر میں اب اس ریڈر کے ساتھ ہمارا بفر ریڈر لگ سکتا ہے یاد ہوگا آپ کو کہ بفر ریڈر کو ہم نے فائل ریڈر کے ساتھ لگایا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بفر ریڈر ایک اور ریڈر کے ساتھ لگتا ہے تو بفر ریڈر کو یہاں ہم ان پٹ اسٹریم ریڈر والے آبجیکٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں buffer reader B R to new buffer reader اور اس کو آئی ایس آر پاس کر دیا سو اب یہ بی آر جو ہے یہ ہمارا ساکٹ ایس سے اٹیچ ہے اور اس کے تھرو ہم ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ابھی آپ نے اسٹیپ دیکھا ہے یہ ذرا ٹریکی اسٹیپ تھا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں اسٹریمس ہم نے پڑھی تھیں اسٹریمس میں سے ڈیٹا فلو کرتا ہے اور ہمیں یاد ہے کہ ایک اسٹریم کے اوپر ہم دوسری اسٹریم لگا سکتے ہیں اسٹریمس کو چین کر سکتے ہیں ایک چھوٹا پائپ تھا اس کے اوپر ایک اور پائپ لگا دیا فلٹر لگا دیا اور فلٹر لگا دیا یہ باتیں ہم نے اسٹریمس والے لیکچر میں ڈسکس کی تھی اسٹریم ڈیٹا کو ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام دوسری نوٹ تک لے کے جانے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں ڈیٹا چینل کے طور پہ کام کرتی ہیں اسٹریمس کی دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کرتی کی تھیں کہ ایک وہ ڈیٹا چینلس ہیں جن میں بائٹس فلو کرتی ہیں ایسے ڈیٹا چینلس کی کلاس کے نام میں ورڈ آتا ہے اسٹریم اور ایسے ڈیٹا چینلس بھی ہیں ہمارے پاس جن میں سے کریکٹرز فلو کرتے ہیں اور ان کو جاوا کے اندر ہم ریڈر یا رائٹر کا نام دیتے ہیں ریڈر رائٹرس کیونکہ ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں چاہتا تھا کہ آپ بفرڈ ریڈر اور پرنٹ رائٹر کیونکہ پہلے بھی آپ اس سے فیمل رہے ہیں انہیں کو استعمال کر لیں تو بفرڈ ریڈر تک پہنچنے کے لیے بفرڈ ریڈر کریکٹر اورینٹیڈ ہے جو ساکٹ کی ہمیں ان پٹ اسٹریم ملی ہے جسے ہم نے ساکٹ سے ڈیٹا پڑھنا ہے پروگرام تک لانے تک یاد رکھیں گے یہ ساکٹ سے ڈیٹا ہمارے پروگرام تک آ رہا ہے یہ دوسری ساکٹ تک نہیں جا رہا دوسری ساکٹ تک جانے کے لیے وہ ہمارا انڈر لائن میکینزم ہے جو کہ خود ہی ہو رہا ہے ہمیں اس کی ڈیٹیلس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ساکٹ کا میں نے جب get input stream method call کیا تو ایک ان پٹ اسٹریم مل گئی یہ جو ان پٹ اسٹریم ہے اس کا کوئی ایسا میتھڈ ہے جو مجھے پوری پوری لائن ڈیٹا کی دے دے وہ بھی کریکٹر فارمیٹ میں تو اس کو میں چاہتا تھا کہ کنورٹ کر لوں اپنے بفر ریڈر میں اب بفرڈ ریڈر کی کلاس میں نہ کوئی ایسا میتھڈ ہے نہ کوئی ایسا مجھے کنسٹرکٹر ملا جو مجھے کنورٹ کر کے دے دے ایک بائٹ اورینٹیڈ ڈیٹا چینل کو ایک کریکٹر اورینٹیڈ ڈیٹا چینل میں تو میں نے ایک اور میری کلاس ہے ان پٹ اسٹریم ریڈر اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک اسٹریم لیتی ہے and it gives me back reader اور ایک ریڈر جو کریکٹر وہ مجھے واپس کر دیتی ہے تو میں نے ان پٹ اسٹریم کو جو کہ مجھے ساکٹ سے ملی تھی اس کو میں نے ان پٹ اسٹریم ریڈر کے کنسٹرکٹر میں پاس کیا ریٹرن میں اس نے مجھے ایک ریڈر پرووائڈ کر دیا ریڈر جو تھا وہ کریکٹر اورینٹیڈ تھا اس ریڈر کو میں نے بفرڈ ریڈر والے کنسٹرکٹر کو پاس کیا اور ایونچولی میرے پاس بفرڈ ریڈر آ گیا اب یہ بفر ریڈر کس سے لگا ہوا ہے یہ بفر ریڈر لگا ہوا ہے ان پٹ اسٹریم ریڈر سے اور وہ لگا ہوا ہے آگے ساکٹ کی ان پٹ اسٹریم سے تو ایونچولی میرا بفر ریڈر اٹیچ ہے میری ساکٹ سے بفر ریڈر سے جب B R dot read line کروں گا تو ڈیٹا اس ساکٹ سے میرے پاس پہنچ جائے گا یہ تو تھا ساکٹ سے ان پٹ لینے کا طریقہ اب ساکٹ کو پروگرام میں سے ڈیٹا اگر بھیجنا ہے تو کیا کیا جائے ساکٹ کا ایک میتھڈ ہے گیٹ آؤٹ پٹ اسٹریم تو ساکٹ کے اس میتھڈ کو ہم کال کریں گے گیٹ آؤٹ پٹ اسٹریم والے میتھڈ کو یہ ہمیں ایک آؤٹ پٹ اسٹریم دے دے گا جس کو ہم نے آؤٹ پٹ اسٹریم ٹائپ کے ایک ویریبل میں ریسیو کر لیا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس سے پہلے جو ہم نے کام کیا اس سے یہاں پہ بھی ہم پرنٹ رائٹر لگانا چاہتے ہیں آؤٹ پٹ اسٹریم بائٹ اور پرنٹ رائٹر جو ہے یہ کریکٹر اورینٹیڈ ہے پچھلے کیس میں بھی ہمارے پاس input stream byte oriented تھی بفر کریکٹر اورینٹیڈ تھا unlike buffer reader print writer کے پاس ایک ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ اسٹریم کو بائٹ اورینٹیڈ اسٹریم کو آٹومیٹیکلی کنورٹ کر لیتا ہے کریکٹر اورینٹیڈ رائٹر کے اندر تو ہم بجائے کہ وہ انٹرمیڈیٹ بریج کے تھرو جائیں ہم ڈائریکٹلی وہ کنسٹرکٹر یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں print writer P W equals to new print writer یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے او ایس پاس کر دیا ہے ڈائریکٹلی یہاں پہ کیونکہ پرنٹ رائٹر کا یہ کنسٹرکٹر آٹومیٹکلی اسٹریم کو جو کہ بائٹ اورینٹیڈ تھی کنورٹ کر لے گا کریکٹر اورینٹیڈ اسٹریم میں اور آگے ایک ٹرو پاس ہو رہا ہے یہ جو ٹرو ہے یہ پرنٹ رائٹر کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آٹو فلش ہے جیسے ڈیٹا ڈیٹا آتا جائے گا اس کو ساتھ ساتھ ہی آگے بھیجتے جاؤ ہمیں فلش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک دفعہ جب آپ یہ اسٹریمس ساکٹ کی گیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کام یہی ہے کہ سینڈ کرے میسیجز کو یا ریسیو کرے میسیجز کو ان اسٹریمس کو استعمال کر کے اگر آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہے تو پرنٹ رائٹر آپ کے پاس ہے اس کا پرنٹ میتھڈ یوز کریں جو بھی آپ میسج بھیجیں گے وہ آگے سینڈ ہو جائے گا اس طرح اگر آپ نے میسج ریڈ کرنا ہے تو بی آر بفر ریڈر کا ہمارے پاس میتھڈ ہے ریڈ لائن یہ ریڈ لائن آپ کو اسٹرنگ میسج کی ایک دے دے گا اس میسج کے ساتھ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے جو پروسیسنگ کرنی ہے آپ کو یہاں پہ کر سکتے ہیں in the last step is to close your socket streams whatever socket اپنی کلوز کریں آپ کا پروگرام ختم کریں یہاں پہ تو یہ جو آپ نے اسٹیپس دیکھے یہ تھے کلائنٹ بنانے کے ایک سمپل کلائنٹ بنانے کے میں آپ کے ساتھ ان کو ریٹویٹ کرتا ہوں ریوائز کرتا ہوں step one is to import your required packages step two is to create a socket and you will pass the I P address of the server as well as the port number of the server socket at port number of the server on which your server socket is running so step one is import your packages step two is create a socket with the server step 3 is get the IO streams of your socket یہ IO streams والا step ہم نے ذرا ڈیٹیل سے یہاں ڈسکس کیا تھا get the IO streams of that socket and you'll communicate using these IO streams with your socket so in step 4 you'll send message to your socket using these streams or you'll retrieve messages from your socket using these streams and your socket will automatically send Uh, your messages to the uh, socket on the other side of the network جس پہ کمپیوٹر کو آپ نے بھیجنا ہے وہاں پہ چلے جائے گی ساری پروسیسنگ کرنے کے بعد ڈیٹا سینڈ کرنے کے بعد ڈیٹا ریسیو کرنے کے بعد close your socket close your connection اپنی اسٹریمس کلوز کرتے ہیں ساکٹ کلوز کرنے and that is the end of your client تو کلائنٹ بنانے کے پانچ سمپل اسٹیپس ہیں اب ہم بات کریں گے سرور بنانے کے server is not very different from client except for the fact that you have to create a server socket over there باقی ہم نے کہا تھا کہ شروع میں ایک سرور ساکٹ ہوتی ہے جو سرور پہ رن کر رہی ہوتی ہے and the purpose of uh, that socket is to wait for the incoming request. Once you get a request, uh, the rest is very similar to that of a client. You'll have to have a socket at the server end, a communication socket. You'll have to get the IO streams of that communication socket, and using that IO streams, your program will communicate with the communication socket at the server end, and these two sockets will communicate with each other. So let's discuss what are the different steps that our server will use to create, that we will use to create a server code. So let's discuss different server first you required second you have to create a server here and in third step your server socket will wait for incoming connection these two steps are different from your client آپ ایک سرور ساکٹ کریٹ کریں گے اور وہ سرور ساکٹ جو ہے وہ ان کمنگ کنیکشن کو لسن کرے گی اور آپ کی ریکویسٹ کا ویٹ کرے گی once the request is there آپ کیا کریں گے کہ کمیونیکیشن ساکٹ اسٹیبلش ہو جائے گی you you you get the the seems of that that that communication socket socket socket and and and and then send receive messages using at close so یہ ہم نے اسٹیپس شارٹ فارم میں دیکھ لیے let see the of steps so how would you import the required requires it's very similar to the client we we will will import java.net as as well java.io these are our required packages then create server server socket socket so جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کا نام ہے socket so server socket ss equals to new server socket یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرامیٹر کے طور پہ صرف ایک پورٹ نمبر جا رہا ہے جب ہم نے کلائنٹ کے اوپر ساکٹ بنائی تھی تو وہاں پہ دو چیزیں گئی تھیں ایک سرور کا ایڈریس اور ایک سرور ساکٹ کا پورٹ نمبر لیکن یہاں پہ ایک خالی ایک ہی پورٹ نمبر ہے یہ وہ پورٹ نمبر ہے جس پہ سرور ساکٹ نے رن کرنا ہے کوئی ایڈریس کیوں نہیں دیا وہ ایڈریس اس لیے نہیں دیا کہ سرور ہمیشہ اسی مشین پہ چلے گا جس مشین پہ آپ اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں اس نے کسی دوسری مشین سے کنیکٹ نہیں کرنا کلائنٹ نے کیونکہ دوسری مشین سے کنیکٹ کرنا تھا اس لیے اس دوسری مشین کا ایڈریس کلائنٹ کے کوڈ میں ساکٹ کو پاس کیا گیا تھا سرور کا کوڈ تو ہمیشہ کیونکہ اسی لوکل ہوسٹ پہ چلے گا اسی مشین پہ چلے گا اس لیے یہاں پہ ہم نے کوئی اور نیا ایڈریس پاس نہیں کیا third step is to wait for incoming connections یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے سی پلس پلس میں سی ان کیا تھا تو آپ یوزر کی ان پٹ کا ویٹ کرتے تھے یا جاوا میں جو option pane dot show input dialog جب آپ یوز کرتے ہیں تب بھی آپ یوزر کی ان پٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سملرلی سرور ساکٹ جو ہے اس کا جب آپ ایکسپٹ میتھڈ کال کرتے ہیں then your server socket waits for incoming connection آپ کا کوڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا سرور اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کے وہ رک جاتا ہے اور ویٹ کرتا ہے ان کمنگ کنیکشن کا جیسے ہی اس کو کوئی کنیکشن کی ریکویسٹ کرتا ہے کوئی اور کمپیوٹر سے کنیکشن کی ریکویسٹ آتی ہے ساتھ ہی ایک ساکٹ ریٹرن ہوتی ہے اور اس ساکٹ کو ہم نے ایک ساکٹ کے ویریبل میں رکھ لیا ہے اگر آپ اس اسٹیج پہ اسی اینیمیشن کو اپنے ذہن میں دوبارہ لائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری کلائنٹ سائڈ پہ جو ساکٹ تھی اس نے سرور ساکٹ کو ریکویسٹ کی تھی اور سرور ساکٹ نے ایک کمیونیکیشن ساکٹ بنا کے ان دونوں کا کنیکشن آپس میں اسٹیبلش کر دیا تھا تو یہ جو ساکٹ ایس ہے یہ ایس وہ والی ساکٹ ہے جو سرور اس وقت بناتا ہے جب اس کو کمیونیکیشن کی ریکویسٹ ریسیو ہوتی ہے کلائنٹ سے اور کلائنٹ کو وہ ایک ساکٹ بنا کے اس کے ساتھ تھرو کر دیتا ہے تو ایس ایس ڈاٹ ایکسپٹ جو ہے یہ ویٹ کرتا ہے ان کمنگ کنیکشن کی ریکویسٹ کا اور جیسے کنیکشن کی ریکویسٹ ریسیو ہو جاتی ہے یہ ایک ساکٹ بناتا ہے اور ساکٹ مجھے ریٹرن کر دیتا ہے اور اس ساکٹ کو یوز کر کے میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں نیکسٹ اسٹیپ میں کیونکہ میرے پاس ساکٹ آ گئی تو ساکٹ کے ساتھ میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریم ویسے ہی لوں گا جسے میں نے اپنے کلائنٹ میں لی تھی سو اس کوڈ کو میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ ایکسپلین نہیں کر رہا بالکل یہ ویسے ہی کوڈ ہے جیسا کلائنٹ کا تھا کلائنٹ پہ میں نے اس پاس ساکٹ کی ان پٹ اسٹریم لی تھی اس کو بفر ریڈر میں کنورٹ کر لیا تھا بفر ریڈر کے ساتھ چین کر دیا تھا سملرلی آؤٹ پٹ اسٹریم لی تھی اور اس کو پرنٹ رائٹر کے ساتھ چین کر دیا تھا یہاں سرور پہ بھی اب مجھے جو ساکٹ مل گئی ہے یہ وہ ساکٹ ہے جس کے تھرو میں نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو میں اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریمس آپ کے سامنے لے لیتا ہوں اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریمس کو میں یوز کروں گا کمیونیکیشن پرپز کے لیے آگے in input output streams کو یوز کر کے میں میسج اپنا سینڈ کر دوں گا میسج ریسیو کر لوں گا اور اس کے بعد میں اپنی ساکٹ کو کلوز کر دوں گا یہاں جو ساکٹ کلوز ہوئی ہے یہ میری آرڈنری کمیونیکیشن ساکٹ ہے سرور ساکٹ نہیں ہے سرور جو ہوتا ہے وہ جرنلی کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے سرور کو ہم بند نہیں کرتے سرور ایک لوپ میں چلتا رہتا ہے جب ایک ساکٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے تو وہ دوسری ساکٹ کے ساتھ جو اور کوئی انکمنگ ریکویسٹ کا یا تو ویٹ کرنا شروع کر دے گا یا اگر کوئی انکمنگ ریکویسٹ کیو میں تھی تو اس کو کیو میں سے نکال کے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دے گا تو اب اسکرین پہ ہم آپ کو ایک دفعہ وہی اینیمیشن دوبارہ دکھا رہے ہیں اس اینیمیشن میں آپ دیکھیں کہ اسٹیپ ون میں ہمارے پاس سرور چل رہا ہے اور اس کے پاس ایک سرور ساکٹ ہے ایس ایس یہ ویریبلس کے نام ویسے یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو کوڈ میں دکھائے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک کلائنٹ آتا ہے کلائنٹ کے پاس ایک ساکٹ ہے ایس اور کیونکہ کلائنٹ کو ہم نے سرور ساکٹ کا ایڈریس اور پورٹ نمبر دیا تھا تو کلائنٹ اس سے کنیکٹ کرتا ہے اب ساکٹ کلائنٹ سائڈ پہ ساکٹ نے سرور کو کانٹیکٹ کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ سرور ایک بناتا ہے کمیونیکیشن ساکٹ ایس اور وہ کمیونیکیشن ساکٹ جو کلائنٹ سائڈ پہ ساکٹ ہے کمیونیکیشن ایس اس سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے یہاں پہ دونوں سائڈوں پہ کوئی ویریبلس کے نام سیم ہونا ضروری نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کلائنٹ سائڈ پہ جو ساکٹ ہے اور سرور سائڈ پہ جو ساکٹ ہے اس سے ہمارے پروگرام تک جو ڈیٹا جا رہا ہے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ ان پٹ اسٹریم ہے ان پٹ اسٹریم کے اوپر input stream reader attach ہوتا ہے اور اس کے اوپر بفر ریڈر ہے علی جو ڈیٹا بھیجنے کے لیے دونوں سائڈ سے یوز ہو رہا ہے وہ ساکٹ کی آؤٹ پٹ اسٹریم ہے اور اس کے اوپر جو اٹیچ ہو رہا ہے وہ ہمارا پرنٹ رائٹر ہے تو یہ ہم پورا میکنزم اسٹیبلش کر کے کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ابھی ہم نے جو اسٹیپس دیکھے ہیں وہ کلائنٹ اور سرور کو کوڈ کرنے کے تھے اب میں چاہوں گا کہ ہم ان اسٹیپس کو ذرا کوڈ کی فارم میں دیکھیں کیونکہ وہ زیادہ ذرا انٹیگریٹڈ جب فارم میں آتے ہیں تو کلیئرٹی بڑھ جاتی ہے کانسیپٹ کی تھوڑا سا میں ساتھ آپ کو ایک پرابلم ہم لے کے چلتے ہیں ایک پروگرام بناتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے کانسیپٹ اور ایک پروگرام میں ہم ایک بناتے ہیں ایکو سرور ایکو سرور کرتا کیا ہے کہ ایکو سرور ایک مشین پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو جو بھی کلائنٹ کنیکٹ کرتا ہے اور ہیلو کہے گا وہ جو بھی کلائنٹ کنیکٹ کر کے اپنا نام بھیجے گا اس کو اور ایکو سرور اس کو ہیلو کے ساتھ وہ نام واپس بھیج دے گا سو میں ایز اے کلائنٹ اگر کنیکٹ کرتا ہوں ایکو سرور کو اور میں کہتا ہوں عمیر اس کو بھیجتا ہوں تو وہ کہہ دے گا ہیلو عمیر سو اس طرح سے میرا ایکو سرور جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا یہ ہم آپ کے ساتھ بناتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے لیب انوائرمنٹ میں یہ کام کرنا ہوگا تو دو آپ کے پاس آپشن ہیں آپ اپنے سنگل پی سی پہ یہ کام کر لیں جیسے کہ ہم ابھی آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آپ دو کمپیوٹرز پہ کام کریں جب آپ دو کمپیوٹرز پہ کام کریں گے تو کلائنٹ اینڈ پہ ساکٹ میں آپ نے دینا ہے دوسرے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس وہ دوسرے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس آپ کیسے فائنڈ کریں گے دوسرے کمپیوٹر پہ جائیں وہاں پہ جا کے لکھیں آئی پی کانفیک آپ کو آئی پی ایڈریس مل جائے گا کمانڈ پران پہ وہ پہلے کمپیوٹر میں جب جہاں پہ آپ کا کلائنٹ رن کر رہا ہے اس کی ساکٹ کے کنسٹرکٹر میں آپ نے پاس کرنا ہے دوسرے کمپیوٹر کے اوپر آپ کا سرور چل رہا ہوگا یہ کمپیوٹر بھی ہے یہاں پہ آپ کا سرور چل رہا ہوگا ایک پورٹ پہ for example two two two two اور یہاں پہ آپ کا کلائنٹ چل رہا ہوگا جس میں اس اس کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس ہوگا اور ساتھ پورٹ نمبر ہوگا ٹو ٹو ٹو ٹو تو میں آپ کو ایک ہی مشین پہ دونوں چلا کے دکھاؤں گا آپ نے جو ہے کچھ کریں کہ لاپ میں ان کو ملٹیپل مشین پہ چلائیں کیونکہ یہی سارا فن ہے یہی اس میں مزے کی چیز ہے کہ ہم ڈفرینٹ کمپیوٹرس کے بیچ میں آپ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں تو آئیے ہم اب ایک کوڈ کرتے ہیں ایکو کلائنٹ اور ایکو سرور تو اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے ہم ایکو کلائنٹ پہلے بنائیں گے ایکو کلائنٹ کا کام یہ ہے کہ یہ سرور کو بھیجے گا ایک نام اور ہمارا جو ایکو سرور ہے وہ اس نام کے ساتھ ہیلو لگا کے ہمیں واپس بھیج دے گا تو اس کو کوڈ کرتے ہیں ٹاپ کے اوپر ہم تین پیکیجز ہمارے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں ایک جاوا ڈاٹ نیٹ کا پیکج ہے جو کہ ساکٹس کے لیے امپورٹ کیا جا رہا ہے دوسرا جاوا ڈاٹ آئیو کا پیکج ہے جو کہ اسٹریمس کے لیے امپورٹ کیا جا رہا ہے اور تیسرا جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ کا پیکج ہے جو کہ ہم جی آپشن پین کیونکہ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں تو پبلک کلاس ایکو کلائنٹ یہ ہماری کلاس کا اسٹارٹ ہوا اس کے اندر مین میتھڈ ہے آپ جب ان کو ایگزامپلس کو چلایا کریں تو کوشش کریں کہ پروگرامنگ بھی اس کی ذرا پراپر کر لیا کریں کلاسز میں پراپر بنایا کریں یہاں پہ ہم ذرا آپ کے سامنے تھوڑی اسکرین پہ جگہ کی وجہ سے اس کو اس طرح سے لے کر آتے ہیں یا کوڈ کو سمپلیفائی رکھنے کے لیے so public static void main کے اندر ہمارا کلائنٹ کا کوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اور ایسی ان پٹ آؤٹ پٹ ہے جو کہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے کیونکہ دوسری سائڈ سے کسی وقت بھی سرور بند ہو سکتا ہے کسی وقت بھی کریش ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ سارا ایک چیک ایکسپشن کی فارم میں آپ کو کوڈ کرنا پڑے گا ٹرائی کا بلاگ ہم شروع کرتے ہیں اس کے اندر ہم سب سے پہلے ساکٹ کریٹ کرتے ہیں socket as X to new socket میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ساکٹ کا کنسٹرکٹر ہے اس کو آپ آئی پی ایڈریس پاس کریں گے اپنے سرور کا اگر آپ دو مشینز کے اوپر کام کر رہے ہیں اپنی لیب میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ آئی پی ایڈریس دیں گے اپنے سرور کا آئی پی ایڈریس جو ہے وہ آپ آئی پی کنفک کی کمانڈ کے تھرو پتا چلا سکتے ہیں یا اگر آپ ایک ہی مشین پہ چیک کر رہے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لوکل ہوسٹ لکھ دیں گے تو کام چل جائے گا اس کے ساتھ ہم پورٹ نمبر دیں گے یہ پورٹ نمبر وہ ہے جس پہ ہماری سرور ساکٹ رن ہو رہی ہے تو ہماری سرور جب ہم سرور کوڈ کریں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیے گا کہ ہم پورٹ نمبر ٹو پرووائڈ کریں گے اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اپنے ساکٹ کے ساتھ ان پٹ اسٹریم گیٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ساکٹ کے ساتھ جب آپ ان پٹ اسٹریم لیں گے تو وہ بائٹ اور اس کو کنورٹ کرنے کے لیے بفٹ اسٹریم کے اندر یا بفٹ اسٹریم کے ساتھ چینج کرنے کے لیے یہاں پہ ان پٹ اسٹریم ریڈر جو ہے یہ لگایا ہے ہم نے ان پٹ اسٹریم ریڈر جو ہے اس کے اندر ہم نے اپنی ان پٹ اسٹریم پاس کر دی ہے جو کہ ہم نے ساکٹ سے لی تھی اور پھر اس ان پٹ اسٹریم ریڈر کو ہم نے بفرڈ ریڈر کے اندر پاس کر دیا ہے تاکہ بفر ریڈر کے ساتھ ہم فردر کمیونیکیشن کر سکیں ان پٹ اسٹریمز ہم نے لے لیں اب بفر ریڈر کے تھرو ہم جو بھی چیز ریڈ کریں گے یہ ایکچولی وہ چیز ہوگی جو کہ ہماری ساکٹ سے ہمیں ریسیو ہوئی ہے اور ساکٹ ہماری دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں پہ ہم نے ساکٹ کی آؤٹ پٹ اسٹریم لی ہے S dot get output stream ہمیں ساکٹ کی آؤٹ پٹ اسٹریم پرووائڈ کر دے گا اس کو ہم نے پرنٹ رائٹر کے کنسٹرکٹر میں پاس کر دیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پرنٹ رائٹر کا ایک کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی بائٹ اور ڈیٹا کو کنورٹ کر لے گا کریکٹر اورینٹیڈ اسٹریم کے اندر تو او ایس یہاں پاس کر دیا یہ ٹرو آٹو فلش کے لیے اب پرنٹ رائٹر کو ہم جو کچھ بھی دیں گے یہ بھیج دے گا ساکٹ کو اور وہ ساکٹ آگے بھیج دے گی اس کمپیوٹر کو جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے فائل والی انالوجی میں دوبارہ یہ دے دوں جو ساکٹ والی لائن ہے یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہم نے فائل اوپن کی تھی یہ جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریم ہے یہ ویسی ہی ہے جیسے ہم نے فائل کے ساتھ ان پٹ اسٹریم اور آؤٹ پٹ اسٹریم اٹیچ کی تھی تو جیسے فائل ہوتی ہیں ویسی ساکٹ ہوتی ہیں کوئی ان میں ڈفرنس نہیں ہے اب میں نے کہا کہ دوسری مشین پہ ہم بھیجیں گے اپنا نام تو یہاں پہ ہم نے ایک جے آپشن پین کے تھرو یوزر سے اس کا نام لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پی ڈبلو کے پرنٹ ایلن کے تھرو بھیج دیا آگے اب یہ پی ڈبلو کا پرنٹ ایلن میں جو میسج جا رہا ہے یہ ایکچولی دوسرے کمپیوٹر کو جا رہا ہے اگر یہ پرنٹ رائٹر جیسا کہ ہم نے جب فائل ریڈنگ کی تھی اس میں ڈسکس کیا تھا یہ پرنٹ رائٹر میری فائل کے ساتھ اٹیچ ہوتا تو یہ میسج میرے فائل میں چلا جاتا لیکن کیونکہ یہ پرنٹ رائٹر یہاں پہ میری ساکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اس لیے یہ میسج میری ساکٹ کو چلا جائے گا اور دوسرے کمپیوٹر کو چلا جائے گا یہاں پہ میں دوبارہ ری ٹریڈ کروں کہ آپ دیکھیں گے اسٹریمس کے کانسیپٹ کا کتنا فائدہ ہے کہ میں دونوں جگہ پہ اسٹریمز یوز کرتا ہوں ایک جگہ پہ میری اسٹریم فائل کے ساتھ اٹیچ ہے تو ڈیٹا فائل میں اسٹور ہو جاتا ہے دوسری جگہ پہ میری اسٹریم جو ہے وہ نیٹورک کے ساتھ اٹیچ ہے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے تو میرا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر پہ چلا جاتا ہے یہ جب ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کو جائے گا تو میرا سرور کیا کرے گا میرا سرور اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کرے گا اور ہیلو پینٹ کر کے مجھے واپس بھیج دے گا تو یہاں پہ میں نے بفر ریڈر کا ریڈ لائن میتھڈ یوز کیا ہے جو کہ اس میسج کو جو کہ سرور مجھے بھیجے گا ریڈ کر کے دے گا اس کو میں نے یہاں پہ جیو آپشن پین کے ساتھ پرنٹ کر دیا تو یہ میرا کلائنٹ ہے جو کہ سرور کے پاس بھیج رہا ہے اپنا نام اور سرور اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کر کے مجھے ایکو بیک کر دے گا اس لیے اس کو ایکو سرور کہا گیا ایکو سرور کو جو بھیجیں وہ وہی واپس کرتا ہے ایکو سرور سے تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کر کے مجھے واپس بھیج رہا ہے تو ہم اس کو ہیلو سرور بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ساکٹ کلوز کی اور اپنی ایکسیپشن کو کیچ کیا تو یہ ہمارا ایکو کلائنٹ تھا اب دوسری چیز جو ہم کوڈ کرتے ہیں وہ ہے ایکو سرور ایکو سرور کے ٹاپ پہ بھی ہم نے اپنے تینوں پیکجز امپورٹ کر لیے ہیں جو کہ ہم نے پیچھے کلائنٹ کی دفعہ امپورٹ کیے تھے اپنی ایک کلاس بنائی ہے ایکو سرور کے نام سے اس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہے مین میتھڈ کے اندر ہم نے ٹرائی بلاک شروع کیا ہے جو سرور اور کلائنٹ کے کوڈ میں ڈفرنس تھا وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ سرور ساکٹ ہم نے اوپن کی ہے سرور ساکٹ کو ہم وہ پورٹ نمبر دیتے ہیں جہاں پہ سرور ساکٹ نے رن ہونا ہوتا ہے تو یاد ہوگا جب میں نے ابھی کلائنٹ کوڈ کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلائنٹ کو ہم سرور ساکٹ کا پورٹ نمبر دے رہے ہیں اور یہی پورٹ نمبر میں سرور ساکٹ میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیے کہ وہی پورٹ نمبر آپ کے سامنے ہے اب سرور ساکٹ ہمارے پاس بن گئی یہ سرور ساکٹ جو ہے ویٹ کرے گی انکمنگ کنیکشن کا جو وائل لوپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو فی الحال ایک منٹ کے لیے بھول جائیے یہاں پہ میں نے ایک system dot out dot print L کی کمانڈ لکھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے سرور اسٹارٹیڈ آپ جب یہ سرور پروگرام چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آ کے آپ کا کوڈ رک جاتا ہے یہاں پہ ایکچولی آ کے اس لیے رک جاتا ہے کہ آپ کا کوڈ اب اس کے بعد ویٹ کرنا شروع کر دے گا انکمنگ کنیکشن کا اور جب انکمنگ کنیکشن ریسیو ہوگا تو کوڈ آگے بڑھے گا بالکل جیسے آپ کا code G option pane dot show input dialog پہ ویٹ کرتا ہے یا سی ان کی کمانڈ پہ ویٹ کرتا تھا سی پلس پلس کے اندر سرور ساکٹ کا میتھڈ ہے ایکسپٹ یہ ایک بلاکنگ میتھڈ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا سرور ساکٹ جو ہے یہ ویٹ کر رہی ہے ان کمنگ کنیکشن کا جیسے ان کمنگ کنیکشن ریسیو ہوگا یہ ایک ساکٹ بنائے گی اور وہ ساکٹ آپ کو مل جائے گی system dot order print L N میں یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے کنیکشن ریکویسٹ ریسیو تو یہ جب کنیکشن کی ریکویسٹ آئے گی جب کلائنٹ چلے گا تب یہ لائن پرنٹ ہوگی اب ساکٹ ہمارے پاس بن کے آ گئی ہے اس ساکٹ کے تھرو آگے ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو ان پٹ اسٹریم ہم نے ساکٹ کی گیٹ کی ان پٹ اسٹریم ریڈر لگایا اور بفر ریڈر لگایا ویسے جیسے ہم نے کلائنٹ میں لگایا تھا اور یہاں پہ اس کے بعد ہم نے آؤٹ پٹ اسٹریم اور پرنٹ رائٹر لگا دیا جیسا کہ ہم نے اپنے کلائنٹ میں لگایا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بفر ریڈر کا ریڈ لائن میتھڈ یوز کیا ہے پہلے پرنٹ کرنے سے کچھ پہلے اس لیے کہ میں اپنے کلائنٹ سے بھیجتا ہوں کلائنٹ کا نام تو میرا سرور جو ہے یہاں پہ کلائنٹ کے نام کو ریڈ کر رہا ہے اور اس کلائنٹ کے نام کو میں ایک اسٹور کر رہا ہوں اسٹرنگ میں جس کا نام بھی میں نے نیم ہی رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میرا ایک ہیلو اپینڈ کرتا ہوں اور پی ڈبلو جو کہ میرا آؤٹ پٹ اسٹریم ہے اس کے تھرو یہ میسج میں اپنے واپس بھیج دیتا ہوں کلائنٹ کو تو سرور نے کیا کیا ہے کہ کلائنٹ سے اس کا نام ریسیو کیا ہے اس کے ساتھ ہیلو اپینٹ کیا ہے اور اس کو واپس بھیج دیا اس کے بعد میں نے ساکٹ کلوز کر دیا تو یہ جو کلائنٹ نے کمیونیکیشن کی ریکویسٹ کی تھی وہ تو پوری ہو گئی اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو وائل لوپ کی کلوزنگ بریکٹ ہے اور کیونکہ وائل لوپ میری انفینٹ ہے تو میں اپنے کوڈ کے اسٹارٹ میں آ جاؤں گا یعنی کہ وائل لوپ کے اسٹارٹ میں آ جاؤں گا یہاں پہ وائل لوپ میں نے کیوں لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سرورز ہوتے ہیں کنٹینیوسلی رن کرتے رہتے ہیں آپ ایک کنیکشن کی ریکویسٹ کے بعد یہ بند نہیں ہو جاتا جیسے یاہو ڈاٹ کام ہے آپ کنیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ آپ کا دوست کنیکٹ کنیکٹ کرتا ہے ہے تیسری دفعہ کرتے ہیں وہ ہر وقت چل رہا ہوتا تو یہاں پہ بھی میرا سرور جو ہے جب ایک کلائنٹ کی ریکویسٹ ختم ہو جائے گی تو وہ وائل لوپ میں اوپر آ جائے گا دوبارہ سے S S dot accept method اس کا چلے گا اور وہ نئی ریکویسٹ کا ویٹ کر رہے گا اگر تو یہ نئی ریکویسٹ پہلے سے آئی ہوئی ہے اس دوران جس دوران وہ پہلے کلائنٹ سے کمیونیکیشن کر رہا ہوگا تو یہ ریکویسٹ اس کے پاس ایک کیو میں پڑی ہوگی اور وہ اس کو یہاں سے نکالے گا اور اس کو سرو کرنا شروع کر دے گا آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ملٹی تھریڈنگ کے تھرو ہم یہ کام سائملٹینسلی بھی کر سکتے ہیں اس وقت جو میرا سرور ہے یہ ایک ایک کر کے ریکویسٹ کو پروسیس کرتا ہے ریکویسٹ کو نکالتا ہے ریکویسٹ کو کلائنٹ اور سرور بنانے کے بعد ہم اس کی ایگزیکشن دیکھتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے پہلے کوڈ رن کرتا ہوں سرور کا کیونکہ سرور ہمیشہ پہلے سے چل رہا ہوتا ہے تو ہم سرور کا ہم نے کوڈ رن کیا آپ یہ دیکھیں کہ کمانڈ کے اوپر آپ کو ایک میسج نظر آ رہا ہے سرور اسٹارٹیڈ اس سے آگے نہیں جا رہا سرور اسٹارٹیڈ کا میسج جو ہے آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اب میرا سرور ویٹ کر رہا ہے ان کمنگ کنیکشن کا ایک اور کمانڈ پرومٹ کھولتا ہوں اور وہاں پہ میں اپنے کلائنٹ کو رن کرتا ہوں سو میں نے دوسرا کمانڈ پرومٹ کھولا ہے وہاں پہ اپنے کلائنٹ کو جب میں چلاتا ہوں تو میرے پاس یہ آپشن پین آ جاتا ہے جس میں میں اپنا نام لکھتا ہوں اپنا نام میں نے لکھا عمیر نام لکھ کے جب میں اوکے کا بٹن دباتا ہوں یہ میسج چلا گیا ہے سرور کو سرور نے اپنے پاس B R dot read line میں سے یہ میسج ریسیو کیا اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کیا اور میسج مجھے کلائنٹ پہ واپس بھیج دیا اور کلائنٹ پہ آ کے یہ میسج میں نے جیو آپشن پین کے اندر پرنٹ کروایا ہوا ہے یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ سرور کے کانسول کے اوپر اب آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کنیکشن ریکویسٹ ریسیو تو جب ایک کنیکشن ریکویسٹ ریسیوڈ ہو گئی تو وہاں پہ سرور ایکسپٹ کے میتھڈ سے آگے چلا گیا اور آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ کو اس نے سرو کر دیا اب یہ نئی ریکویسٹ کا ویٹ کر رہا ہے میں ایک اور کلائنٹ کھول کے اگر چلاؤں گا دوبارہ اس کو ریکویسٹ بھیجوں گا تو یہ دوبارہ اس کے ساتھ بھی وہی کام کرے گا جو پہلے کلائنٹ کے ساتھ ہوا ہے اور یہ سرور اس طرح سے چلتا رہے گا تو آپ کو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کوڈ کو دو کمپیوٹرس پہ چلائیں اور نیٹ ورک کے اوپر ذرا میسیجز بھیجیں نیٹ سینڈ بنانے کی ٹائپ کے پروگرام بنانے کی کوشش کریں سمپل ایسا پروگرام بنائیں جو کہ آپ کو دو کمپیوٹرس کے بیچ میں کنٹینیوس میسیجنگ کی آپشن دے اس کے آگے آپ سوئنگ کی جی یو آئی بھی لگا سکتے ہیں جیسے چھوٹے موٹے چارٹ سرور ہوتے ہیں وہ بنانے کی ذرا کوشش کریں ہم اس کے اندر اور بھی چیزیں آپ کو فردر بتائیں گے کہ کیسے اس کو آپ ملٹی تھریڈڈ کر سکتے ہیں کیسے اس کی آپ ڈفرینٹ فنکشنالٹیز کو انہانس کر سکتے ہیں تب تک اس کے اوپر پریکٹس کریں اور انجوائے کریں نیٹ ورک پروگرامنگ کو آج سے ہمارا یہ ذرا ملٹیپل کمپیوٹر پہ پروگرامنگ کا اسٹارٹ ہے ان اگلی لیکچرز لیکچرس میں اس پہ اور بات کریں گے اللہ حافظ